حضرت ابو رفاع تمیم بن ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ آپ خطبہ دے رہے تھے میں نے عرض کی اے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم ایک پردیسی آدمی ہے اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑا یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے ایک کرسی لائی گئی میرے خیال میں اس کے کے پائے لوہے تھے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا تھا اس میں سے مجھے سکھانے لگے پھر اپنے خطبے کے لیے بڑھے اور اس کا آخری حصہ مکمل فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پچیس